ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان سے نافرمانی اور عدم اطاعت کا اندیشہ ہو تو انہیں بستروں سے علیحدہ کر دو حماد نے کہا اس سے مراد مباشرت ہے ہم بستری نہ کرو سننے ابو تابود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پنتالیس